حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قصیب پہنا جائے یعنی وہ ریشم کپڑا جو مصر سے درامت ہوتا تھا یا زعفرانی زرد رنگ سے کپڑے رنگے جائیں یا سونے کی انگوٹھی پہنی جائے یا رکو کی حالت میں قرآن کی قرآد کی جائے سننے ابو تبوت حدیث نمبر چار ہزار چوالیس